أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم اے ایمان والو نہ تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں کہا جائے کہ نکلو اللہ کے راستے میں تو تم زمین کے ساتھ جمٹنے لگ جاتے ہو اور یہ تم بال خیاط دنیا نملہ کیا تم دنیا کی زندگی کے آخرت کے مقابلے میں زیادہ خوش ہو مطالعہ خیات دنیا اللہ قبیل دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر بہت تھوڑا سا ساز و سامان ہے تھوڑے ٹائم کے لیے اللہ تم شروع سنو اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے جو اللہ باپ تمہیں برتنا بازار دے گا اور تبدیل کر دے گا تمہارے علاوہ کوئی اور قوم لے آئے گا چلا تو ہو روشیا اگر تم جہاد نہیں کرو گے یا اس طرح کے اور کوئی حکم نہیں مانو گے تو اللہ کو برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو اپنا ہی نقصان ہے اللہ کل شعین کبھی اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے بات رہی تھی مشرقی نے نقص کی کہ وہ مہینوں کو ادل بدل لیتے ہیں کبھی چودہ مہینوں کا سال بنا لیتے ہیں کبھی محرم کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں اس سے پہلے بھی جہاد سے متعلق بات ہو رہی تھی درمیان میں یہود و نصارہ اور مشرقین کی بات آئی تو آج کے سبق میں پھر جہاد سے متعلق باتیں ہیں اور یہ تقریباً ایک دو رقوع تک یہ بات جہاد کی ہوگی ان رقو میں اکثر واقعہ ذکر ہوا ہے غزل تبوک کا غزل تبوک سن نو ہجری میں سخت گرمیوں کے مہینے میں وجود نہیں آیا ہے تبوک کا تعلق شام اور رومیوں کے ساتھ ہے یہ شامی ملکستان اور یہ رومی کیسر روم جن کو کہا جاتا تھا انہوں نے آپس میں پکا پروگرام بنا لیا تھا کہ مکہ انہوں نے کر لیا ہے سناتی میں تو اور اور یہ علاقے بھی فتح ہو گئے ہیں یہ مشرقین مکہ وغیرہ لوگ کمزور ہیں ہم ان مسلمانوں کو ختم کریں گے یہ رومیوں نے اور شامیوں نے آپس میں پروگرام بنایا کہ مسلمان دیکھو تھوڑے سے ہیں اور یہ انہوں نے غلطہ حاصل کر لیا ہے مکہ پر اور اگر علاقوں پر ہنین پر مشرقی نے مکہ کو لڑنے نہیں آتا ان کے پاس فوج نہیں ہے اس لیے مسلمان ان پر غالب ہو گئے ہیں ہم مسلمانوں کو ختم کر کے مدینہ میں آئیں گے مدینہ میں جا کے ختم کر کے واپس آئیں گے یہ شامیوں نے اور رومیوں نے مل جل کے پروگرام بنایا یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گئی کہ انہوں نے ہمارے بارے میں یہ پروگرام بنایا سن نو دن آپ نے مسجد نبی میں جمع کیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کو اور کئی دن یہ بیان جاری رہا ایک دن نہیں کئی دن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کو جہاد کے لیے آپ تیار کرتے رہے سنانے اشتہار تیار کرتے رہے اس کے لیے چندہ جمع کرتے رہے کئی دن یہ ہوتا رہا یہ بہت سخت امتحان تھا کہ گرمیوں کا موسم سخت ہے اتفاق سے وہ سال بھی تھوڑا خشک شادی کا تھا تیسری بات کہ کھجوروں کی فصل بالکل پکی ہوئی تھی کوئی بھی فصل جب پکی ہوئی ہو اسے بر وقت اگر نہ اتارا جائے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے اور پورے سال کا سرمایہ ہوتا ہے یہ تین باتیں صاحب اکرام کے سامنے تھیں سب گرمیوں کا موسم ہے اتفاق سے وہ خوش شادی کر رہی تھی اور جو کچھ فصل ہے کھجور کی وہ تیار ہے لیکن ادھر مسلسل بیان ہو رہا ہے جہاد کی تیاری کا کہ آپ لوگ سارے جمع ہو جاؤ سامان جمع کرو اسلحہ جمع کرو تیاری کرو نے ہمارے خلاف یہ بات کیوں کی ہے کہ ہم مسلمانوں کو مدینہ میں جا کر ختم کر دیں گے انہوں نے یہ بات کیوں کی ہے ہم ان کو حدود حجاز میں ہی داخل نہیں ہونے دیں گے ہم جا کے شام کے بادل کے اوپر پڑاؤ ڈالیں گے جس علاقے کا نام تبوک ہے اب بھی یہ کا علاقہ سعودی حکومت کے پاس ہے یہ مسلسل بات ہوتی رہی یہی وہ غزوہ ہے غزوہ تبوک جس میں عورت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا مال جمع کیا تھا جس میں عورت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نصف جمع کیا تھا یہی وہ غزہ ہے کہ جس کا مسلسل چندہ مسجد نبی میں ہوتا رہا تو آپ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اشرفیوں کو اوپر نیچے جو بیٹھ رہے تھے خوش ہو کر اور فرما رہے تھے جی کہ ماں دماغ عثمان میں لگا دا کہ اور عثمان کو کوئی چیز آپ جنت میں جانے کے لیے روک نہیں سکتی انہوں نے اتنا چندہ جمع کیا ہے انہوں نے اونٹ کے لیے اور گندہ گندہ کھجوریں وغیرہ بہت ساری چیزیں عثمان غنی رضی اللہ نے دینے کے بعد کئی ہزار اشرفیاں بھی اس غذبے میں آپ نے جمع کی یہ غذبہ بہت بڑے امتحان کا سامنا کرنا تھا کہ لاکھوں کی فوج مقابلے میں تھی ادھر فوج نہیں جو کچھ ہے یہی سب کچھ ہے یہی نمازی ہیں یہی فوج ہے یہی ساتھی ہیں یہی پولیس ہے یہی طالب علم ہے یہ سب کچھ ہے آپ بار بار یہ اعلان کرتے رہے کہ کسی کو مدینہ میں میری اجازت کے بغیر رہنے کی اجازت نہیں ہے سب لوگ نکلو جس نے بعض منافقین نے اوبر کیے وغیرہ آپ نے ان کو چھوڑ دیا سن نو ہجری کے اس غزلے کے واپسی پر آپ کے اوپر وہی گئی تھی کہ فلانے فلانے نامی لوگ جو مدینہ میں رہتے ہیں یہ ہیں سن نو ہجری کے بعد آپ کو منافقین کے ناموں سے باخبر کر دیا گیا اس میں تین صحابہ ہیں جن سے غلطی ہو گئی تھی بات آگے آئے گی اور پھر ان سے آپ کے ناراض ہوئے تھے پھر والد صلاحت الدین اقل کو گیارہ بارہ کے شروع کا ان واقعہ آیا بات آئی یہ غزلے کے لیے آپ یاد ہوتے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیس ہزار کے قریب تھے اور لمبا سفر ہے پیدل سفر ہے یہی وہ مسئلہ ہے کہ ساتھی مطلب زیادہ ہیں اور سواریاں کم تھیں جس میں نمبر لگائے گئے تھے کہ دو دو بندے جو سواریوں کو بیٹھیں گے دو بادل چلیں گے وغیرہ ایک مہینے تک تقریباً آپ نے تبوک کے علاقے میں پڑاؤ ڈالا لیکن کوئی مقابلے کے لیے نہیں آیا سب سے پہلے آپ نے جا کر یہ خط لکھا روم کے بادشاہ کو کہ آپ لوگوں نے یہ پروگرام بنایا ہے مدینہ میں آ کر مسلمانوں کو ختم کرنے کا تو لمبا سفر طے نہیں کرنا پڑے گا ہم لوگ قریب آ چکے ہیں کہ اتنا ہزاروں میل سفر کر کے تم لوگ ہمیں ختم کرنے کے لیے مدینہ آتے تو ہم ہزاروں میل سفر کر کے تمہارے قریب آ چکے ہیں اگر ارادہ ہے ختم کرنے کا تو آؤ بہرحال پھر ساتھ خط لکھا کہ ہمارا پروگرام انسانیت کو مارنا نہیں ہے انسانیت کو انسان بنانا ہے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ آپ میں کو میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں آپ لوگ مسلمان ہو جاؤ ہماری طرح ہو جاؤ گے تمہارا خون ہمارے لیے ہمارا خون تمہارے لیے محترم ہے اور اسی میں خیر ہے تمہاری دنیا واپ رکھی اور اگر مسلمان نہیں ہوتے ہو تو پھر جو ارادہ ہے تمہارا وہ اس کے لیے یہاں ہے جب آپ نے یہ خط لکھا تو اندازہ ہاں، تو انہیں پہلے ہی ہو گیا تھا دشمن جو کافر ہوتا ہے اس وہ اتنا بہادر نہیں ہوتا اس کا وہ ظاہری ظاہر ہے باطنی کوالٹی تو ہوتی نہیں ہے کہ جب مسلمان تبوک کے علاقے میں پہنچ گئے تو کسی حد تک تو رومیوں کی اور انسانیوں کی جو بہادری تھی وہ کمزور ہونا شروع ہو گئی یہ تو یہاں آ گئے جبکہ یہ لاکھوں میں لاکھوں میں ان کی فوج تھی عوام کی بات یہ پرانی حکومت کے آ رہی تھی ان کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں جاتا تھا کہ کیسے وہ کس طرح کو کس طریقے سے ختم کیا جائے گا اس لیے تو انہوں نے یہ پرانا انداز میں یہ بات کہی تھی کہ ہم مل کے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے اور مدینہ ہی ان کا قبرستان بنا دیں گے یہ بات انہوں نے اس لیے کی تھی کہ انہیں اپنی فوج کے اوپر کمان تھا جب آپ وہاں پہنچ گئے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے جو حوصلے پس ہونا شروع ہو گئے کہ یہ پتنی کیسی مخلوق ہے یہ تو چند ہزار ہیں اور ہمارے مقابلے میں ہمارے قریب آ چکے ہیں دوسرے لحاظ سے ان کے اوپر یہ اثر ہوا کہ جب آپ نے خط لکھا اس بادشاہ نے رومی بادشاہ نے اپنی قوم کے سامنے فوجیوں کے سامنے یہ خط پڑھا کہ دیکھو بھائی اس خط میں تو ایک اچھی بات ہے کہ بلائی کی طرف خیر کی طرف دعوت دی گئی ہے اور جنگ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن آج یہ بھی لکھا ہے کہ اگر جنگ کرنا چاہتے ہو تو ہم قریب آ چکے ہیں آج بادشاہ کے خط پڑھنے کی وجہ سے یہ تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ بادشاہ اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے لیکن قوم نے آگے سے نعرے لگانا شروع کر دیے شامیوں نے اس رومی کو کہا کہ بات یہ ہے کہ جیسے تمہارا ارادہ ہے اگر اسلام کی طرف جانا ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور اگر مقابلہ کرنا ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں ایک مہینے تک یہ اپنا مشورہ ہی کرتے رہے مشورہ ہی کرتے رہے کہ یہ کیا ہونا ہے کیا کرنا ہے کیا اسی میں آپ نے کاسب بھیجے اور وہ بھی عجیب قلم برانہ صفت تھے کہ بادشاہ جو اپنے و جلال میں اور اپنے سونے اور چاندی کے استاد میں ملبوس تھا اور ان درویش صفت اور قاصد جو صاحب اکرام رضی اللہ پر تھے وہ ذرا بھی بادشاہ سے مرحول ہوئی اس سے لیکن بات بہرحال نہ ہوئی اور وہ بات یعنی کے حد تک کہ وہ اسلام کی طرف نہیں آئے لیکن مشورہ کرتے رہے لڑائی کرنے کے بارے میں مشورہ کرتے رہے کہ آپ کریں نہ کریں کریں نہ کریں آخر مہینے کے لگ بھگ پڑاؤ ڈالنے کے ساتھ انہوں نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ چلو واپس ہونا شروع ہو جاؤ جب وہ وہاں سے واپس ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے اب آپ لوگ بھی واپس ہو جاؤ آئندہ یہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہمارے خلاف مشورہ نہیں کریں گے کہ جا کے مسلمانوں کو مدینہ میں ختم کرنا اور دوستو اس وقت کے لحاظ سے یہ دنیا کی سب سے مضبوط ترین کثیر افراد اور خوب اسلحہ والی حکمراں حکومت شمار ہوتی تھی اصل بات یہ ہے کہ مسلمان کے اندر ایمانی کمزوری جب آ جاتی ہے تو اس وقت موت سے بھی ڈر لگتا ہے جہاد سے بھی ڈر لگتا ہے ساری چیزوں سے ڈر لگنے لگ جاتا ہے جب انسان نیک ہوتا ہے تو اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا کیوں وہ تو موت کی تیاری کر کے چل رہا ہے جب وہ مر جائے گا روح قبض ہو جائے گی اسے پتا ہے فرشتے سوال جواب کریں گے میرے پاس جواب کا انتظام ہے اللہ پاک کے سامنے جب حاضری ہونی ہے میرے عمار و عقیدہ صحیح ہے میرے نظام بھاری ہوگا ہمارے سال والا جب انسان کا ایمان اور عمل صالح کمزور ہوتا ہے پھر وہ موت سے بھی ڈرتا ہے جہاد سے بھی ڈرتا ہے وہ دل بھی ہو جاتا ہے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں جب مسلمان صحیح معنی میں ایمان والا ہو ہمارے صالحہ والا ہو اللہ والا ہو تو کوئی کافر مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے بڑے ساری دنیا ہی کافر ہو جائے دیکھو اس وقت کے لحاظ سے نمرود کو بڑا حکمران شمار کیا جاتا تھا اور بعض حضرات نے تو لکھا ہے کہ ایک مزید کافی حد تک پوری دنیا کے نمرود کی حکومت تھی جو مقابلے میں تھا عورت ابراہیم علیہ السلام اسلام کے اور عورت ابراہیم علیہ السلام ایک تھے ابراہیم کان امتن یا ایک بندہ تھا لیکن وہ بادشاہ یا اس کی جو کچھ بھی وہ ضروریت کابینہ یا فوج جو تھی عورت ابراہیم علیہ السلام کو اس کیس نہ دے سکے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مدد کی تو بات یہ ہے کہ اللہ کی مدد کا باقی ہے جب انسان کے پاس ایمان کی کوالٹی ہو خود تو میدان میں نکلے اللہ کی مدد آتی ہے گھروں میں بیٹھ کر دعائیں کرتے رہنے سے یوں کرتے رہنے سے کبھی بھی کافر باز نہیں آتا کافر سر ہوتا ہے ضدی اور عنادی ہوتا ہے شر پسند ہوتا ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے پروگرام آئے دن بناتا رہتا ہے اس کے مقابلے میں جب مسلمان جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو کافر کا علاج ہوتا ہے یہاں پر جب وہ آج کا مسئلہ وہاں پہنچ گئے دس ارادے ختم ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خط لکھے تھے کہ تم نے اس وقت ارادہ کیا تھا مسلمانوں کو مدینہ میں ختم کرنے کا اب میں تمہیں اس خط کا جواب اور اس پروگرام اور مشورے کا جواب دینے کے لیے آ رہا ہوں چنانچہ ہو جن سے ہوئی جو جنہوں نے بھی بیان کیا ہے کہ کیسے رکھا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ختم کیا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني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 سکینت علیہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر سکینت کو نازل کیا وہ جنود لم روحا اور آپ کی مدد کی ہے ایسے لشکر کے ساتھ جس کو تم دے نہیں دیکھ رہے تھے وجہ اعلیٰ کلیمت الگی متفر وصفلہ اور بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو نیچے وہ کلیمت اللہ اور بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلموں کو بلند اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے کل کے سبق میں بات ہوئی تھی وزر تبوک سے متعلق اور اس کے بعد بھی وزر تبوک سے متعلق کی بات ہوگی آج کی اسے کریمہ میں ہجرت کے سفر کا ذکر ہے اور مناسبت یہ ہے کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی بات علیہ وسلم کی بات کو مانو تم زمین کے ساتھ چپک رہے ہو دنیا کی معلومات کو ترجیح دے رہے ہو جہاد کے لیے یعنی غزل تبو کے واسطے نکلو جیسی بھی مشکلات ہیں گویا جہاد کے سفر کے لیے تیاری کرو آج کے سبق میں یہ بتایا کہ دیکھو اب تو تم کافی تعداد میں ہو میں نے بتایا کل کہ غزل تبوک میں مسلمانوں مجاہدین صاحب اکرام رضی اللہ عنہ کی تعداد تقریباً تیس ہزار تھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تم سرو فقر نصر اللہ اللہ فرض اگر تم نہیں نبی کی مدد کرتے ہو نہیں ساتھ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تو اس سے پہلے بھی مدد کر چکے ہیں کہ مشرقی مکہ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے جب نبی اقاب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو صرف آپ کو ایک ایک اگر تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تمام کفار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا تو اللہ تعالیٰ جب نبی کی مدد پہلے بھی کی اور دوبارہ بھی مدد کرنا چاہیں تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اس وقت تم مسلمان ہو تمہارا کام ہے کہ نبی کا ساتھ دو اور نبی کا پہا مانو یہ بات بھی ایک قسم کی جہاد کے لیے ابھارنے کے واسطے بیان کی گئی کہ دیکھو اللہ کی مدد تو ہر حال میں نبی کے ساتھ ہے بس مبارکباد تمہارے لیے ہے کہ نبی کا ساتھ دو تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائے نبی کو مقام سہران حال میں فاتح ضرور قرار دیں گے اجرت کے موقع پر نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی کہ آپ اجرت کی تیاری کریں اور اپنے گھر میں عورت علی رسی اللہ علاموں کو سنا دیں سنا کے اسی طرح کیا کچھ مانتے بھی تھیں جو ابھی اس میں آپ عورت علی رسی اللہ علاموں کو دے دیں عورت علی رضی اللہ عراموں پریشان دیے کیونکہ اس سے چند دن پہلے یہ مشورہ ہو گیا تھا کہ مکہ کے تمام قبائل میں سے ایک دو دو لڑکے جمع ہو جائیں اور اکٹھے مل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ریاض اللہ حملہ کریں اور قتل کر دیں شہید کر دیں تو جو بنو حاشن ہے یعنی نبی کا جو خاندان ہے بنو حاشن کتنے قبیلوں کا مقابلہ کریں گے سارے قبیلے ایک طرف ہو جائیں گے تو بنو حاشن ظاہر مقابلہ نہیں کر سکتے تو مجبوراً کون بہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کے قول کے مطابق اگر قتل کر دیں گے تو خون بہا دینا پڑے گا تو خون بہا سارے قبیلے مل کر دے دیں گے مقابلہ یہ نہیں کر سکیں گے کہ یہ بنو ہاشم ایک ہیں یہ خبر مشہور ہو چکی تھی مکہ میں تو اور تعالیٰ نے کہا کہ حضرت آپ مجھے یہاں سلا کے جا رہے ہیں تو مکہ والوں کا تو مشورہ یہ ہو چکا ہے کہ وہ سارے قبیلوں سے نوجوان جمع ہو کر اکٹھا حملہ کریں گے تو وہ تو مجھے ختم کر دیں گے مجھے قتل کر کے وہ سمجھیں گے یہی کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ جو طریقے ہے وہ ان کیا پتہ ہے غیر گیر ہے وہ تو آپ کو ہی سمجھیں گے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں آپ مطمئن ہو کر آرام کرو وہ آپ کے قریب نہیں آ سکیں گے اور آپ کا بال بھی دیگا نہیں کر سکیں گے بس اللہ کی طرف سے امر یہی تھا جب یہ جواب علیہ وسلم ہجرت کے لیے باہر نکلے تو سارے یہ باہر انتظار کر رہے تھے کھڑے تھے وہ جس طرح ان کا مشورہ ہوا تھا کہ ہر زمین سے نوجوان جمع ہو جائے آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر کے باہر پورا لشکر کھڑا تھا لیکن اتفاق کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہوا شاہد مٹھی جو ہے مٹھی مچھی کی بڑی اور حکم یہ تھا کہ شاہد سورہ والا جملہ کریمہ اور شاہد الوجو شاہد الوجو وعنت الوجود وقد من حمل کہ جو ظالم ہے اللہ ان کو رسوا کرے گا اور ان کے اوپر صحیح ہے وہ انہیں نظر ہی نہیں آیا وہ اپنے آپ کو مرنے لگے اور ان کے چہروں پر ان کی آنکھوں پر مٹی آ گئی بس وہ مٹی جیسے آتی ہے آپ میں تو انسان ملنے لگ جاتا ہے اسے انہیں کچھ نظر نہیں آیا کہ نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے موقع جس طرح مشورہ تھا حضرت بکر صدیق رضی اللہ نے بھی آ گئے کہ سو کے اندر سو کے اندر آپ کو جو حکم تھا اس میں آپ نے آرام کیا جس کو یہاں ذکر کیا گیا ہے یہ وار سور میں نے دیکھی ہے ایک عجیب قسم کا بہت بڑا پتھر ہے اور ایک سائڈ میں تھوڑا سا راستہ ہے اندر جانے کا بندہ صحیح طریقے سے اندر داخل نہیں ہو سکتا لیٹ کے جب کے اندر جانا پڑتا ہے جو دوسرا راستہ ہے جہاں سے نکلنے کا ہے تو وہ بس اتنا جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں جو تو ادھر سے وہ بندے کے جو گاؤں نظر آتے ہیں باقی یہ سارا پتھر ہے تو وہاں جو بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس طرف سے نظر آتا ہے تو کھڑا ہوا ہے ہاں وہ بندہ اگر اندر دیکھنا چاہے تو لیٹے گا تو ممکن ہے اسے کچھ نظر آ جائے یہ غار یوں ہے یہاں سے یوں آئی ہے اوپر سے یوں پتھر ہے یہ غار یوں آ پھر یہ یوں ہو گئی اور یہ پتھر آگے ہو گیا وہ بندہ جب بیٹھے گا مشری تو اس کو مدد کا علاقہ نظر آئے گا ممکن ہے یہ بندے جو نظر آئے ہیں بیٹھے ہیں وہ نظر نہ ہیں نظر بھی آ سکتے ہیں لمبی سی راہ ہے بیٹھ کر بندہ نفر ادا کر سکتا ہے اشارے کے ساتھ اندر ایک چٹان سی بھی ہے جس کے اوپر اندازہ ہوتا ہے کہ بکر صدیق رضی اللہ میں بیٹھے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعریف میں آتا ہے کہ آپ دیکھ گئے تھے اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گودی میں وہ اندازہ اس طرح ہوتا ہے اندر داخل ہونا مشکل ہے اور نکلنا مشکل ہے اندر جگہ کھلی ہے بیٹھنے کے لحاظ سے کھڑا نہیں ہو سکتا بندہ بارہ ہر قوت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہلے اندر گئے اور اس جگہوں کو سارا صاف کیا غار کو وغیرہ اور سوراخ بھی اپنے جو چادر کی اس کے ساتھ پھاڑ پھاڑ کے بند کرتے رہے اتفاق سے ایک سوراخ رہ گیا جس پہ انہوں نے اپنا پاؤں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں نے دیا انہوں نے سلا دیا وہاں پر جو سانپ نکلا اور اس نے رد بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ڈنگ مارا ہے جس سے انہیں تکلیف ہوئی ہے انہیں انہوں نے آپ کو جگایا نہیں ہے تاریخ لکھتی ہے کہ ان کے آنسوں کا پکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گر گیا جس سے آپ بیدار ہوئی ہے اور پوچھا کہ کیا بات ہے تو انہوں نے وجہ بتائی کہ رب ایسا ہوا ہے تو آپ نے فوراً لواب مبارک کو جہاں سانپ نے ڈنگ مارا تھا وہاں لگایا اور وہ فوراً درد ختم ہو گیا اور سانپ کا جو اثر تھا وہ صحیح ہو گیا بات یہ کہ اس زمانے میں کباب کباب یہ کافی اشناس گاؤں چلنے کے بعد پیچھے سے کھڑے چیک کرنے والے لوگ اس زمانے میں بڑے مشہور اور معروف تھے آپ بھی ہیں جب دیکھو نا ادھر ادھر چوریاں ہو جاتی ہیں تو لوگ نشانہ قدم کو چیک کرتے ہیں اب تو انسان سے مارے کتے ہو چکے ہیں کہ جو وہ گاؤں کی چور کے پاؤں کی خوشبو کو محسوس کر کے وہاں چور کے اس تک پہنچ جاتے ہیں اس زمانہ میں مکہ کے اندر جو خورش ناس سب سے زیادہ جو مشہور اور معروف تھے وہ مشرقین مکہ نے کرائے کے اوپر دیے کہ آپ ہماری مدد کریں آپ اتفاق دیکھیں کہ جب غار سور کی طرف چلنے کا پروگرام بنایا جو گندہ راستہ ہے جہاں سے گھر سور پر چلنے کا راستہ شروع ہوتا ہے وہاں سے گھر سور نظر نہیں آتی جیسے یہ پہاڑ ہے ایک پہاڑ آدمی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد دوسرا پہاڑ نظر آتا ہے تو پھر اس پر نکلنا تو وہ اس طریقے سے یوں جان ہے تو جب وہ پہنچا غار سور کے راستے پر جہاں سے لوگ اوپر چڑھتے ہیں تو وہ اس نے بتایا کہ یہاں سے خود صرف ابو بکر کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں خر کی وہ خوشبو نہیں ہے وہ خر کے نشان نہیں ہے لیکن مجھے نے کہا وہ ساتھ میں ہوں گے جیسے کہ وہ چلو بکر پکڑ لیتے ہیں تو اسی سے پتہ چل جائے گا ایک ساتھی کو پکڑنے سے دوسرے کا وہ پتہ بتا دے گا وہ کے اس غار تک وہ پہنچ گئے وہ علم تھا جو اس کا تجربہ فراست تھی اس نے اپنے سمجھ کے مطابق صحیح بتایا جب وہاں گئے تو آگے وہ بکری کا زیادہ بڑا گندا قسم کا بنا ہوا اس میں بھی بھی پھنسے ہوئے اور ہے زیادہ پرانا جیسے بنا ہوا ہوتا ہے ایسا جالا بنا ہوا ہے اور کبوتر کے گھونسلے میں انڈے بھی ہیں تو کباب نے کہا کہ جہاں تک ہیں ابو بکر کے یہ باتیں اندر ہو ابو بکر سمجھ بھی رہے وہ بانٹنے لگے کباب کو کہ آپ عجیب ہو اور شناس ہو کہ یہ جو جانا ہے یہ کتنا پرانا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے جب وہ اس غار میں داخل ہوئے تو کہ ٹوٹا کیوں نہیں ہے اللہ کا نظام دیکھو دیکھو اللہ جب وہ مدد کرنا چاہے تو کوئی بندہ بھی اللہ کے عمل کے بغیر ہل نہیں سکتا اور جس کو چاہے جیسے کر دے قرآن مجید نے کہا ان میں ان اوہن گھروں میں تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر وہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے جو ہوا سے ہو جاتا ہے لیکن آج یہ سب سے کمزور ترین گھر سب سے اونچے مضبوط محل کا کارنامہ انجام دے رہا ہے یہ اوہل بلوپ ہے کمزور سر ہے جو ہوا سے ٹوٹ جاتا ہے لیکن اللہ جب چاہے تو مضبوط چلے وہ کام نہ کر سکے آپ کی حفاظت کے لیے اس کمزور گھر نے کمزور چالے نے آپ کے لیے حفاظت کا انتظام کیا تو آپس میں لڑنے گئے مشرقین کہیں کہ اگر یہ اس غار میں ہیں تو یہ چالا تو صدیاں پرانا معلوم ہو رہا ہے یہ کیسے پھر نہیں ٹوٹا اور کبوتر جو ہے بہت نازک قسم کا اس کا انتظام ہوتا ہے ذرا سا بھی کوئی ہلچل اس کو لگ جائے تو وہ اپنا رفتے سفر باندھ دیتا ہے انڈر پار کر دیتا ہے اپنے بچے کو دانا تک نہیں دیتا اگر دوسرا بچہ درمیان میں شریک ہو جائے کبوتر اتنا حساس ہے یہاں کبوتر کے انڈے ہیں یہ جب جا رہے ہیں آپس میں تنازع کر رہے ہیں کہ اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا عرض کیا کہ حضور یہ تو باہر آ چکے ہیں اور اگر ذرا سا وہ نیچے جھکتے ہیں تو ہمیں دیکھ لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو کہا کہ پریشان نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اللہ کے امر سے ہم یہاں آئے ہیں اللہ ہماری مدد کریں گے آپ پریشان نہ ہو ظہور ہے ایک مقام نبوت ہے اور ایک مقام صدیق ہے دونوں کے ایمان میں فرق ہے کہ غم حضر کی حالت ابو بکر پر آئی ہے وہ دو وجہ سے ہے ایک تو یہ ہے کہ قسم کی امانت دنیا کی اللہ پاک کی امانت وہ میرے حوالے ہے اگر کچھ کبھی یہ بات علیہ وسلم کو ہو گیا تو وہ کسی کی کیا سنے گا تاریخ میں یہی لکھا جائے گا کہ آپ کے نگران آپ کے محافظ آپ کے ساتھی ابو بکر آپ کے ساتھ تھے تو معلوم نہیں یہ دیکھ گئے کہ یہ کیا ہو گیا تھا اس لیے میں نے یہ بات علیہ وسلم کو ٹیم میں پکڑ لیا یہ بہت بڑی پریشانی تھی ایک تو یہ وجہ دوسری یہ وجہ کہ درجات ایمان بھی ہیں درجات ایمان بے شک حکومتر کے بہت اونچے ہیں لیکن مقام نبوت کو تو نہیں ہے نا اس لیے نبی کو اللہ کے فیصلے کے اوپر کامل ایمان اور یقین تھا کہ ہر جس کا کچھ ہمارا نہیں کر سکیں گے بس اظہار میں ہمیں حکم ہے تین دن ٹھہرنے کا اس لحاظ سے ہم وہ حکم پورا کریں گے تو اتنا ایمان بے شک ہے ابو بکر کا ایمان لیکن مقام نبوت اور درجات نبوت نہیں اس لیے وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں کوئی خطرہ ہمارے سامنے نہ آ جائے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نہ ڈرو اللہ ہمارے ساتھ ہے کام کر اللہ علیہ سکین کرو اور اس کے بعد جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو یہ فرمایا کہ ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے تو تعریف لکھتی ہے کہ تھوڑا ایسا سکینہ نازل ہوا ان کے دل پر کہ وہ غم و حضم اور ڈر اور خوف ختم ہو گیا بعض دفن کسی ایک بندے کے سہارا دینے سے تسلی دینے سے حوصلہ دینے سے انسان کا و حضر دور ہو جاتا ہے بات کر دیکھو نا کسی کا بچہ فوٹ ہو جاتا ہے یا کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے کوئی اور پریشانی آ جاتی ہے تو دوسرے ساتھی اس کو تسلی دیتے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 وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون صدق الله العظيم ان فروغ کے ساتھ ہم نکلو جہاد کے لیے ہلکے بھی اور بوجل بھی وجاہد بھی انداز کو منفسکوں کی سبھی نکال اور جہاد کرو اپنے اموال کے ذریعے اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو كان عرزا قريبا وسفرا قاصدا لتبعو اگر مقصد یقینی ہو سفر قریب ہو تو یہ منافقین آپ کی پیروی کرتے ہیں بلاکن کا علیہ مشقہ لیکن اگر دوری ہو ان کے لیے مشقت ہوتی ہے اور پھر وہ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ اگر گنجائش ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ ساتھ کے لیے نکلتے کیوں بہانہ بناتے ہیں گویا کہ جو لبو اس طرح جھوٹے بہانہ بنانے سے اپنے آپ کو یہ ہلاک کرتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ ہے بات ہو رہی تھی گزشتہ سبقوں سے کہ ان رکوعوں میں غزل تبوک کا ذکر ہے جو سن نو ہجری میں ہوا ہے سن نو ہجری میں یہ نفیر عام تھا نفیر عام ایک اصطلاعی شری لفظ ہے ہر کسی نے جہاد کے لیے نکلنا ہے اس میں کسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ گھر میں رہ سکے مگر یہ کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں کہ یہ فلانا پیچھے ہمارا نگران ہوگا اگر یہ فلانا بیمار ہے یا یہ رہ کہ یہ رہ گئے باقی کوئی نہیں رہ سکتا اس کو نفیر کہتے ہیں یہ حکم بزر تبوک کے لیے ہوا اور یہ اس میں بہت دور سفر تھا شام کے علاقے کی طرف جانا ہے تو تقریباً اس وقت کے لحاظ سے مہینہ لگ جاتا تھا سفر میں اور انتہائی گرم راستہ ہے میں نے بتا دیا کہ اس وقت کھجور کی فصل بھی تھی اور سارے مسائل تھے تو ان تمام مشکل صورتوں میں یہ بڑا امتحان تھا کہ اپنی پکی فصل کو چھوڑ کے جانا شدید گرمیوں میں جانا اور ایک مہینے کا سفر ہے تو حکم بھی ایسا تھا کہ کسی کو گھر میں بیٹھنے کی اجازت نہیں اس میں تقریباً منافقین سارے نہیں گئے کیونکہ وہ ان کے پاس تو ایمان کی بات ہے نہیں کوئی قسم اٹھا کے پہلے آ کر کہنے لگے ہمارا یہ ہے ہمارے گھر میں بیماری ہے فلان ہے تو کچھ جانے سے پہلے آ کر قسمے نہیں اٹھا سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ گئے تبوک سے حالانکہ جنگ نہیں ہوئی ہے واپس آ گئے تو اس وقت قسمے اٹھانے گئے کہ وہ جانا تو تھا لیکن بس یہ ہو گیا تھا یوں فلان ہو گیا تو کیسے آپ لوگ بخود بھی واقف ہو کہ لوگ کس طریقے سے بہانے بناتے ہیں اور کیا کیا تبدیل کرتے ہیں اس طریقے سے انہوں نے کیا یہ بہت بڑا امتحان تھا مسلمانوں کے اوپر صرف اس میں تین صحابہ جو سچے مسلمان تھے وہ رہ گئے تھے اور ان میں واپسی میں آ کے کہ اگر کوئی ادھر نہیں تھا بس غلطی ہو گئی آپ نے ان سے بلانا بند کر دیا تھا جس کا ان شاء اللہ اگلے بارے میں تفصیلی واقعہ آئے گا پھر ان کے بارے میں توبہ نہ سکے آپ نے ان سے خود بھی گفتگو بند کر دی تھی اور سب صحابہ کو بھی گفتگو سے منع کر دیا تھا حتیٰ کہ ان سے بیویوں کو بھی ان سے الگ کر دیا تھا کہ جب تک ان کی توبہ اللہ کے ہاں سے قبول نہیں ہوتی تو اور یہ ذرا سی ایک بات ہے کہ جانا ہے اور نہیں گئے یعنی عام مسلمان اگر اس لحاظ میں یہ سوچے گا تو وہ سوچ یہ کہے گا کہ یہ بھی اتنی بڑی بات نہیں آپ کو وسلم نے کہا وہاں جانا ہے تو ہم نہیں گئے کوئی ایسی بات نہیں یعنی اتنی سی بات میں اتنی بڑی خرابی ان کے اوپر آئی ہے تو گویا کہ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کی کوئی بات کوئی حکم اس کو بندہ چھوٹا سمجھ کے تو عمل نہ کرے سر پہ نظر کر کے چھوڑو خیر ہی ایسا نہیں کرنا چاہیے کیا پتا کسی چھوٹے سی غلطی کے اوپر ہی بکر ہو جائے یہی رہنا ہے وہ سب لکھتے ہیں نا کہ کوئی چھوٹی سی نیکی سنت مستحب اس کو یہ سمجھ کر کہ یہ چھوٹی ہے خیر ہے مستحب بھی ہے نہ کیا تو کیا فرق پڑتا ہے جبکہ گنجائش ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی تو عمل کرنا چاہیے اس کو چھوٹی لیکی سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے کیا خبر کہ کوئی چھوٹی لیکی انسان کی مقصرت کا سبب بن جائے اور کوئی چھوٹا سا گنا کوئی غلطی رسول کی نافرمانی چھوٹی سی ہم یہ سمجھے چھوڑے یہ کیا ہے اس طرح نہیں کرتے ہیں نہیں کیا پتا اسی کی غلطی کی وجہ سے تو وہ کہیں گرفتاری نہ ہو جائے بہت اس پر واقعات ہیں ایک بہت بڑے محبت سے وہ ہے ایک شاگرد کے خواب میں آئے بڑی ان کی کتابیں ہیں برس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں زیر مطالعہ ہیں دار الفتاح میں ان کی کتابیں تو شاگرد کے ساتھ میں آئے تو انہوں نے پوچھا کہ صاحب آپ کے ساتھ تو بہت معاملہ اونچا ہوا ہوگا اللہ نے معاف کیا ہوگا آپ کے اتنے شاگرد ہیں اتنا سچائی جاری ہے اتنی آپ نے کتابیں لکھی تیس چالیس سال اسلام کے لیے آپ نے اپنی زندگی جانا مال وقت کیا ہے آپ کا کیا حال ہے تو اس شہر نے بتایا اپنے شاگردوں کے سب ان بندہ قبول نہیں بس کوئی غلطی ہو گئی اور یہ کوئی قبول نہیں ہوا ایک ہی قبول ہو گئی میں نے پہلے بھی ایک دور بتایا تھا کہ میں لکھ رہا تھا کوئی کام اسلامی خطرہ تو قلم جب آپ کی صحیح ہوتی تھی تو صحیح نے زیادہ وہ کپڑا گرا دیا قلم نے زیادہ بڑا کپڑا گرا دیا تو اس پر مکھی آ کے بیٹھ گئی تو میں سوچنے لگ گیا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے چلو چل کھا رہی ہے تو یہ سیر ہو جائے گی یہ اللہ کی مخلوق اس بات کو اللہ نے قبول کر لیا اور میری مغفرت ہو گئی باقی کوئی نیکی قبول نہیں تو بات یہ ہے کہ کوئی چھوٹی سی نیکی یہ سمجھ کر کہ یہ چھوٹی ہے اسے نہیں چھوڑنا چاہیے کیا بتا کوئی اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا سبب بن جائے اور کوئی ایسا کام کے گناہ کا تو اسے بھی وہ بندہ کر دے کہ یہ گناہ چھوٹا ہی ہے خیر ہے سبھی ہے وغیرہ تو وہی کہ لکی ناراضگی جی کا سبب بن جائے اور کوئی کام بھی جب ہوتا ہے نا تو بل جی پڑتا ہے تو پھر اس کے بعد آگے لمبی ڈگری ہوتی ہیں گناہ کی طرف جو جاتے ہیں نا لوگ وہ لوگوں طرف سے بڑے گناہ نہیں کرتے ہیں کہ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں شراب کے اور دیگر وہ یوں شہیرت سے ہی آگے ہمت بنتی ہے شہیرت بناتی ہے نا پھر پیسہ ہی لگتی گئی لگتی گئی تو بنے ہوئی پھر ہمت بن گئی پھر بڑے گناہ کرتے کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کر اسے نہیں کرنا چاہیے کوئی چھوٹی لیٹی سمجھ کر اسے چھوڑنا نہیں چاہیے تو یہاں پر یہ حکم تھا کہ سارے نکلو اب بڑا امتحان تھا سخت گرمی تھی تو اس وقت کے لحاظ سے انسان سوچے نا کہ ان بچاروں کے لیے سہولت کیا تھی سفر کرنے کے لیے کوئی بات سہولت نہیں اور حکم کیا ان یہ عربی زبان کا ایک جامع نام لفظ ہے ان کے پیدل ہو تو پیدل چلو سواری ہے تو سواری کے ساتھ چلو ان دنوں کے ساتھ میں سے کالا جوتے نہیں ہیں تب بھی چلو جوتے ہیں تو تب بھی چلو ان دنوں کے میں سے کالا اگر آپ کے پاس اسلحہ ہے تب بھی چلو اصل نہیں ہے تب بھی غزل غلط کے لیے چلو ان دنوں کے ساتھ میں سے کالا ہلکے پھلکے ہو غریب ہو تب بھی چلو اگر مالدار ہو تب بھی چلو ہر طرح کے شخص کو یہ حکم ہے ان سکھانا کم خاندان ہے قبیلہ چھوٹا ہے تب بھی چلو بڑا قبیلہ ہے تب بھی چلو جو بچے ہو تب بھی چلو بوڑھے ہو تب بھی چلو یہ حکم تھا تبوک میں پہلے چندر جمع ہوتا رہا ایک ڈیڑھ ہفتہ بار بار یہ اعلان ہوتا رہا بار بار اعلان ہوتا رہا اسی میں صحابہ کرام نے بہت بہت بہت بار جمع کیا اس میں بڑے صحابہ کرام نے زیادہ جمع کیا مال بھی اپنا دینا ہے پھر جان بھی اپنی دینی ہے دوستو کتنا بڑا امتحان ہے یہاں پر تو اب جو جہاد ہے کچھ اس طرح کا ہے کہ کچھ جان دینے والے ہیں تو کچھ مال دینے والے ہیں وہاں اس وقت کی پوزیشن دیکھیں کہ پہلے ایک ڈیڑھ ہفتہ مسجد بدی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بار بار اعلان کر کے چندہ جمع کرتے رہے جن صحابہ نے چندہ دیا انہیں ہی آپ جہاد کے لیے بھی تیاری کر کے جانا ہے جان والے کو کی والے کو سہی کو ان کو تم یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان کیونکہ دنیا میں پرسکون رہنے کے لیے آفیت حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دشمن کا تعاقب کا انتظام اور دفاع ہونا چاہیے دشمن نے ہمارے بارے میں یہ کیوں نظریہ قائم کیا ہے کہ مشرقی نے مکہ مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکے تو ہم روم اور شامی یہ فارسی یہ ہم مل کر جو ہے مسلمانوں کو ختم کریں گے یہ انہوں نے مشورہ کیوں کیا ہے ہمارے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اپنے اندر اثر لیا ہے تو ہمارے بارے میں یہ انہوں نے مشورہ کیوں کیا وہ یہاں نہ آئے ہم وہاں جاتے ہیں جب کیسر و کسرا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے موقع پر جو پتھر نہیں ٹوٹتا تھا آپ کو اطلاع دی گئی جاتے بہت موٹا پتھر ہے کہ ہم بادام مار مار کے اور اس کو کچھ اثر نہیں ہوتا تو آپ نے فرمایا کہ چلو مجھے بتاؤ میں جاتا ہوں خیر ہے کہ نبوت کا جو وزن ہے زور ہے طاقت ہے وہ مل جائے ملتا ہے تو عطائی طاقت ہے نبی اس بات ہے کہ سو سے زیادہ اللہ پاک ایک نبی کو طاقت عطا کرتے ہیں تو آپ کے بدام لگانے سے پہلی دفعہ بھی پتھر ٹوٹا اور اس سے آگ نکلی تو آپ نے فرمایا کہ کس طرح کے فنگر بھی ٹوٹ گئے ہیں کس طرح کے محلقے کے اوپر شوش آ کے پنجرے تھے وہ ٹوٹ گئے جب دوبارہ آپ نے پتھر مارا تو کہا کہ آپ کیسے کے محل کو بھی آگ لگ گئی ہے یہ آپ نے اس میں یہ بات بتائی یہ بات مشہور ہو گئی ہوا کی طرح پھیل گئی کیسر کسرا کے عوانوں میں بھی جا کے پہنچی تو ان بادشاہوں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کی مذاق بنائی تھی کیسر کسرا نے جن کے خلاف آپ ہو گئے تو وہ دوڑائے کہ جن کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے جنہوں نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹوں کے اوپر وزیر احزاب میں پتھر باندھے ہوئے ٹھنڈک میں پتھر باندھے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے توڑنے کے باتیں کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب کیسر و کسرا کا علاقہ فتح ہوا اور یہ وہ سارا مال و متا جو تنوں کی صورت کے تھا سونا اور چاندی یہ جمع ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت وہ خود دیا تھا وہ مذاق بنانے والے کہاں ہیں وہ محبت خداؤں گاؤں میں رہنے والے کیسر و کسرا کے بادشاہ کہاں ہیں جنہوں نے آج سے سن چھ ہجری میں حضر احداد کے موقع پر وقت میرے نبی کے قربان کی مذاق بنائی تھی وہ آج کہاں ہے وہ کیسر و کسر کے کنگر سارے ٹوٹ چکے ہیں اور ہمارے پاؤں چون رہے ہیں وہ مال و دولت اور سیم و سر تو بات یہ ہے کہ یہ سب کو حکم نہ نکلو تمہارے لیے بہتر ہے جب دشمن انسان کو دوستوں اپنے علاقے میں پرسکون نہ رہنے دے تو پھر مسلمانوں کو جہاد کا حکم ہے جہاد کی ابتدا کبھی بھی مسلمانوں کی طرف سے اس وقت کے لحاظ سے بھی نہیں ہوئی اگر کوئی کہے غیر قمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار کے لگ بھگ شہر فتح کیے تھے اور کسرا کے علاقے اور اس کو آرام توڑے تو وہ بھی اصل شرارت ان کی تھی دونوں نے بات کی مذاق بنائی تھی اور سلسانیوں نے اور رومیوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا کہ ہم مدینہ میں جا کے مسلمانوں کو ختم کریں گے یہ اس کا جواب دیا تھا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہ تم تو ہمیں مدینہ میں ختم کرنے کے لیے آ رہے تھے اب دیکھو کون ختم کرتا ہے کم ہو یار تو بات کہیں دوستو جہاد میں اتنی جانیں بظاہر جن کو یہ سمجھے لوگ کے سایہ ہوتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی وہ دنیا کے اعتبار سے مجاہد کامیاب ہوتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے وہ آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہوتا ہے جتنے پاکستان میں اور دنیا کی بات نہیں کرتا ہوں پاکستان میں جتنے آئے دن جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے پوری تاریخ اسلام میں جہاد کے اندر اتنی جانب نہیں ضائع اللہ علیہ وسلم کے دورے خلافت دور نظام میں مدد ہوئے صرف ڈھائی سو دو سو ستر بعد میں ڈھائی سو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے ہیں آج کے پورے مدینہ کے دس سالہ دور میں جن میں بگوا کو سیاح بے شمار ہیں جس میں صرف دو جگہوں میں زیادہ ساتھی شہید ہو گئے تب جا کے وہ ڈھائی سو کی تعداد بن گئی ایک جگہ میں ستر ڈاکٹر سجیو ہو گئے سیٹ ہو گئے اور ایک میرے مہونا کو جو دھوکے سے لے گئے تھے تاریخوں کو تو ستر انہوں نے جو میں ڈال کے شہید کر دیے تھے یعنی اتنے زیادہ جنگیں ہوئی جہاد یہ اور بہت سارے علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آئے تو دس سالوں میں صرف مسلمانوں کی شہادت دو ڈھائی سو ہے اور وہ بھی کامیاب ہے دنیا کے لحاظ سے بھی اور آفت کے اعتبار سے بھی اور ہم تو ایک سال میں اپنی قیمتی جانیں ہزاروں سے کر دیتے ہیں اور اس کو کوئی افسوس نہیں ہوتا ایک دن اخبار میں آتا ہے فلانے کو بھی بڑا افسوس ہوا تو دوسرے کو بھی بڑا افسوس یہ روایتی بیان ہے کیا افسوس ہے افسوس یہ ہوتا ہے دوستوں حکومت کا کہ ایک دن اگر کسی جگہ جان ضائع ہو جائے تو دوبارہ ایسا واقع نہیں آنا چاہیے وجود میں اس کی بات اور اگر جہاد کا نام لیا جائے تو سارے تارییا کھڑے ہو جاتے بڑا نقصان ہے بڑی جانیں ضائع ہوتی ہیں جہاد میں درستوں جان ضائع نہیں ہوتی ہے پاؤں پر اگر غبار لگ گیا تو ان پاؤں کے اوپر جہنم حرام ہو جاتی ہے جہاں پہ اتنی فضیلت کی چیز ہے سب سے آسان راستہ مسلمان کے لیے جنت میں جانے کا وہ صرف جہاد کا راستہ ہے کہ کوئی سال و جواب ممکن نکیر وغیرہ ان حسابوں میں اگر الجھ گئے تو بہت مشکل ہو جائے گی یہاں پر فرمایا کہ مسلمانوں نکلو منافقین اس سفر میں نہیں نکلے اللہ کل کے سبق میں یہاں تک بات ہوئی تھی کہ جہاد کا فرض اہم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اس وقت ہر طرح ہر شخص کو نکلنا ضروری ہو جاتا ہے جس میں ان کی روح کے بعد میں ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ غزوہ تبوک کے ساتھ تھا کہ آپ نے اس وقت فرمایا کہ کوئی شخص گھر میں نہیں رہ سکتا مگر یہ کہ جس کو میں اجازت ہوں وہ مدینہ میں رہ سکتا ہے یہ بات فرض اور جب جہاد فرض کفایا ہو تو اس میں علاقے سے چند لوگ جا کے جہاد کر رہے ہیں تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو رہا ہے جیسے کہ نماز جنازہ کر وہ فرض کفایا ہوتا ہے محلے کے چند لوگ پڑھ لیتے ہیں تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی بھی نہیں پڑے گا تو گنگار سارے ہوں گے یہی بات ہے کہ آپ جب کوئی بھی نہیں پڑے گا تو سارے گنباہ اس سفر میں جیسے پہلے سفر میں بھی منافقین نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے اس میں بھی منافقین نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ بہت لمبا سفر ہے مہینے کا تقریباً بالکل شام جانا ہے تبوک جیسے بندہ تبو پہنچتا ہے نا تبوک کو شہر آتے اسی نام سے تو فوراً اس کے بعد شام کا یعنی بارڈر شروع ہو جاتا ہے اور قبول کے علاقے میں جتنے لوگوں کا وہ نظام رسم و رواج شادی بیاہ جتنے ہیں وہ سارے شام سے زیادہ ملتے جلتے ہیں سعودی رسم و رواج کے مقابلے میں شامی کی ذاتی بھی بہت اچھے لوگ اس وقت سے ان کو دعا ہے میں نے کئی جگہ بات بتائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحب کو شامیوں کے نظام کتب اور ابدال اور یا اللہ کی جو تعداد ہے اس میں سب سے بڑے درجے کے جو ولی ہیں ابدال درجے کے وہ شامی ہوں گے ہمیشہ کیا مطلب تو میں شامی کے خلاف اس لیے نہیں کرتا ہوں کیونکہ میرے خلاف شامی ہیں اس جملے سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے جملے سے بھی بہت بڑے یعنی امت کے لیے سبق ہیں کہ جنگ جاری ہے مخالفت اس حد تک ہے کہ قتل و قتال ہے اور جنگ جاری ہے اس جنگ کے باوجود نہیں ہو رہی کیونکہ شامیوں کی فضیلت ہے اس میں بڑے بڑے غوث اور بغداد اللہ والے ہوں گے کیا مطلب اس میں نیک لوگ یوں رہیں گے اس لیے میں ان کے خلاف نہیں کرتا ہوں جو مقابلے میں ہے دیکھا جائے تو شامی لوگ فی ذاتی ہی بہت اچھے لوگ ہیں اب بھی جو نظام اور سسٹم خراب ہے ایک عالمی طور پر وہ شامیوں کو تباہ کرنے میں دوسرے ملکوں کا اس میں ہاتھ ہے اور جو بادشاہ سلامت ہیں وہ اتنے مناسب مسلمانوں کے حق میں اتنے مناسب نہیں بلکہ دشمنی کے حد تک ہیں سعودی حکومت میں حرمین کے علاوہ جہاں کہیں بھی بڑی مسجدوں میں جمع ہوتا ہے تو باقاعدہ بشار الاسد کیا نام دے کے اس کے خلاف دعا کرتے ہیں اتنا برا حکمران لیکن بھی ذاتی عوام جو ہے وہ اب بھی وہ اسی طرح غریب سنجیدہ شریف اور جلدی سے ملنسار ہمدردی کا وہ جذبہ رکھنے والے ہیں اور اس شخص نے اور اس کے باپ نے وہاں کے علاقے کو ترقی کی طرف نہیں آنے دیا کہ یہ لوگ جب ترقی کر جائیں گے سمجھدار رہیں گے وہ حکومت خراب ہو جائے وہاں کا ایک کوٹ دیکھ کر انسان سمجھتا ہے کہ نہیں یہ جہاز کہیں کہیں کسی جنگل میں تو نہیں اتر جائیں جانا کسی شہر میں اترائے جنگل میں اتر جائے شام کی بات کر رہا ہوں اس طریقے سے ملک کو مطلب کمزور عوام کو کمزور رکھا گیا کہ میرے خلاف یہ آواز نہ اٹھے گا اب دیکھو اللہ کی مدد تو شام ایک مہینے کا سفر ہے وہاں پر ان منافقین نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم نہیں جاتے ہیں یہ تو بہت لمبا سفر ہے راستے میں تھک جائیں گے وہاں پہ جنگ کیسے ہوگی گرم معاملہ ہے کھانے پینے کا نظام ہے تو قسمیں جھوٹھی کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے بعض پہلے اور بعض جب آپ واپس آ گئے اس وقت قسمیں اٹھا کے اب یوں کہنے لگ گئے کہ بھائی ہمارا یہ حضر ہے یہ حضر ہے ہم نہیں جا سکتے آپ خاموش شہر ایک شخص جب قسم اٹھا رہا ہے میں سبق میں بتا چکا ہوں کہ غزل تبور کی واپسی پر منافقین کے ناموں کی نشاندہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی کے ذریعے سے کر دی گئی پھر اس حد تک معاملہ نازک آیا کہ آپ جمعے کے خطبے میں جمعے کے خطبے میں جب کوئی منافق بڑا کوئی بیٹھا ہوتا تھا تو آپ اس کو گھما دیتے تھے کہ اٹھو اور ہماری مسجد سے باہر چلے جاؤ میرے پیچھے تمہاری بات نہیں ہوتی تو مسلمان نے اس حد تک ذلت ہوئی لیکن انہوں نے دس سال ستایا بھی تو اس طرح پھر آپ نے کچھ نام جو ہے کچھ نام جو ہے آپ سب میں بیٹھے جیسے بیٹھی ہے تو کچھ نام جو ہے آپ نے عورت عرب رضی اللہ تعالیٰ کو منافقین کے بتا دیے تھے تو اس نے میں جو کو بتا دیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پوچھا کرتے تھے سے اور منافقین میں میرا نام دیکھا جی کا انتہا ہے ان منافقین یعنی کہ ان کے ان کے بارے میں کیوں بچاتے ہیں کہ عورت عمر فاروق رضی اللہ تھا نے کتنا نظر رہتا تھا تو وہ زیادہ کہتے تھے نہیں نہیں اس بات میں آپ لوگوں کا نام نہیں پھر جس جنازے میں عورت و ذائقہ رضی اللہ کا نام نہیں ہوتے تھے تو عورت عمر فاروق رضی اللہ کا نام وہ جنازہ پڑھاتے بھی نہیں تھے اور پڑھتے بھی نہیں تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندے کے جنازے میں تو پیسہ نہیں آیا ہے اور ان کو پتہ تھا کہ یہ منافقین کے ناموں کا تو لہٰذا کسی منافق کا جنازہ پڑھنا وہ گناگار ہوتا ہے بندہ میں بطور تمہارا روپ نکل تھے یہ لوگ ہمیشہ قسمیں کھا کے تو اپنا نظام یہ درست کرتے تھے قرآن مجید میں ان کے موضوع پر اٹھائیسویں بارے میں ایک سورت نازل ہوئی جس کا نام یہ منافقون ہے سورہ منافقون مدینہ مناسب ہے فما اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون اے نبی آپ کے پاس منافقین آتے ہیں اور قسمیں اٹھا اٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ ان نقل رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں قسم اٹھا کے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں بات تو وہ بظاہر صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہے اللہ مریشحت اللہ رسول اللہ جانتا ہے کہ یہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے اللہ جانتا ہے اللہ نے آپ کو رسول بنایا اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ یشہد ان بنا سکتی اللہ قسم اٹھا کے یہ بات کہتا ہے کہ مناسب جھوٹ بولتے ہیں ان کا اندر باہر برابر نہیں ہے صرف نفاد حاصل کرنے کی خاطر آپ کے سامنے قسم اٹھا کر آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں اس میں آتا ہے کہ کوئی مال غنیمت وغیرہ اس طریقے سے جمع ہو چکی ہونی تھی تو پھر قریب آ کے قسمیں اٹھا کے تاکہ کچھ حصہ نہیں مل جائے اور جب کوئی مشقت کا سفر ہوتا دور کا سفر ہوتا جیسے رجوع کا ہے تو قسم اٹھا کر ہی تاکہ اس لمبے سفر سے بچ جائیں اور اس میں فائدہ بھی کوئی یقینی نہیں ہے کہ مال غنیمت مل جائے گی کہ یہ قسم اٹھا کے اپنی جان بچا لیتے ہیں بات یہ ہے جھوٹی قسم اٹھانا برا ہے تبیرن سے ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان اور قسط یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے ایمان اور جھوٹ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے ایک حدیث میں جناب کا فرمان ہے کہ مومن کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں اب یہ بہت نازک بات ہے کہ ایمان ہو اور پھر ساتھ جھوٹ بھی ہو یہ دونوں چیزیں نہیں بنا ہو سکتی ایمان ہے تو جھوٹ نہیں ہے جھوٹ ہے تو ایمان نہیں ایک صحابی آج خدمت کے اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں میں بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں توبہ بھی کرتا رہتا ہوں پھر گناہ ہو جاتے ہیں مجھے کوئی ایسی نصیحت فرما دیں کہ مجھ سے گناہ چھوٹ جائیں کوئی ایسا وزیر وسیفہ ایسا دے دیں کہ گناہ مجھ سے نہ ہو آپ نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولنا بس یہ وظیفہ ہے جب آپ ہم سے ملیں گے کوئی باتیں ہم آپ سے پوچھیں گے آپ نے سچی سچی باتیں بتانی ہیں کوئی عرصے کے بعد ایک شخص آیا وہ شخص آیا تو کہنے لگا کہ حضرت وہ سارے ہی گناہ چھوٹ گئے کیسے چھوٹ گئے کہ جو گنا بھی کرنے کی وہ نوبت آتی تھی تو دل میں خیال آتا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فلانا کام کیا یا نہیں تو میں تو عہد کر چکا ہوں کہ سچ بولوں گا جھوٹ نہیں بولوں گا تو جب سچ بولوں گا تو پھنس جاؤں گا پھر وہ میں گناہ نہیں کر سکا تو بات یہ ہے کہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے اور انسان کا اس میں شخصی تقوی بھی رخصت ہو جاتا ہے بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق صرف ذاتیات کے ساتھ ہے جیسے نماز ہے یا زکات ہے یا نماز ہے یا حج ہے زکات تو دونوں معاملے آتے ہیں بعض عبادات اسلامی ایسی ہیں اور اصول اور ضوابط اسلام کے ایسے ہیں کہ ان میں انسان کی شخصی پونجی بھی لٹ جاتی ہے اور معاشرتی نظام بھی خراب ہو جاتا ہے ان میں سے ایک چیز ہے سچ بولنا اس سے انسان کو بھی پرہزگار ہے متقی ہے ان اللہ اندر رسول سرگرو ہے اور معاشرے کے اعتبار سے بھی سچے آدمی کی بڑی اچھی تاریخ مشہور ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ سچا ہے کہ جھوٹی بولتا ہے یہ بندہ سچا ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے نہ ہے ہلکے خدا کو نہ ہے کیا زبان خلق کو لگتا رہے خدا سمجھو یہ اچھی بات ہے اس آتا ہے نا کہ ایک شخص بہت ہو گیا تو مختلف طرح کے لوگ یہ کہنے لگ گئے کہ بڑا اچھا بندہ تھا بڑا اچھا بندہ تھا بڑا اچھا بندہ تھا تو ان اللہ بھی یہی فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ اچھا ہے جنت ہی فیصلہ ہو جائے گا لیکن لوگ ایسے تعریف نہیں کرتے ہیں کہ اچھے کام ہوں گے تو لوگ تعریف کریں گے تو بات یہ ہے کہ جھوٹ ایسی بری چیز ہے کہ جس سے انسانی انسان کی شخصی ذاتی جو عبادت اور ریاضت اور تقریبی کی آتی ہے وہ بھی لٹ جاتی ہے رخصت ہو جاتی ہے اور معاشرہ بھی خراب ہو جاتا ہے اسلام سے زیادہ کوئی پاکیزہ مذہب نہیں کوئی مدبد مذہب نہیں کوئی اچھی اصلاح کرنے والا اور کوئی دنیا کا لا نہیں ہے دوستو جس طریقے سے اسلامی نظام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی بدایا آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین علامتیں منافق کی ہیں اگر وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے منافق کی علامت ہے اگر بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے منافق کی علامت ہے اور اگر امانت رکھی جائے اس کے پاس تو خیانت کرتا ہے منافق کی علامت ہے آپ ان تینوں چیزوں میں غور کریں وعدہ خلافی میں اس کا اپنا ذاتی نیکی بھی ضائع ہوگی لیکن وعدہ خلافی کی وجہ سے معاشرے کا امن بھی خراب ہوگا وعدہ خلافی وجہ کی بہت سارے معاملات خراب ہو جائیں گے اسی طریقے سے جھوٹ جب بول رہا ہے تو تو ذاتی گناہ گار ہو بھی رہا ہے لیکن اس کے جھوٹ کی وجہ سے نظام امن معاشرے کا خراب ہو جائے گا یعنی اسلام ایسی تعلیمیں دے رہا ہے کہ جس سے انسان کی ذاتی زندگی بھی پر رونق بڑھ رہی ہے تقوی والی بڑھ رہی ہے اور اس کی اس اچھی عادت کی وجہ سے سچ بولنے کی وجہ سے وعدے کے مطابق کام کرنے کی وجہ سے معاشرے کو بھی سکون مل رہا ہے اور اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے معاشرہ خراب کر رہا ہے نقص عمل ہوگا تو جائیں گے اور اگلی بات بھی کہ امانت میں خیانت ایک تو امانت یہ ہوتی ہے جب کسی کے پاس کوئی پیسے رکھتا ہے وغیرہ وہ امانت ہوتی ہے مل مجالے سے بل امانت کسی نے کوئی رازدار رازداری بتائی وہ امانت یہ امانت بھی ہے ساتھ دوستوں جو ادارے کا سربراہ ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے وہ سارے اس کے لحاظ سے وہ امانت ہے یہی بات حکمرانوں کے لحاظ سے بات ہے کہ وہ ان کے ذمہ بہت بڑی امانت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے خطبوں میں فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو میں تمہارا امیر بنایا گیا ہوں اور یہ جو حکومت ہے اور اس کا بیت المال ہے یہ خزانہ ہے نا اس کا میں امین ہوں یہ میرے ذمہ ہے یہ امانت ہے اور سب وہ صحابہ بیٹھے ہیں امانت میں خیانت کرنا کب جائز ہے میں اس وقت امانت میں خیانت کروں گا اور اگر امانت میں خیانت کی اجازت نہیں ہے تو پھر میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا ہوں تو امانت میں خیانت کی بات ہے مسئلے کے لحاظ سے کہ جیسے مجبوری کے طور پر نا قرآن مجید نے تنظیم کا گوشت کا مردار کھانا کہا کہ ایک شخص مر رہا ہے اور اس کے پاس مردار بکری پڑی ہے تو وہ دو بوٹیاں کھا سکتا ہے موت سے اپنے آپ کو بچائے تو کرتے تھے کہ امانت میں خیانت کرنا جب جائز ہے تو اس وقت عمر امانت میں خیانت کرے گا اور اگر میرے لیے روشن والا مسئلہ ابھی تک نہیں آتا تو میں بیت المال کے مال میں زیادہ برابر کو دے دے سکتا اور تب شریف رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال کی صفائی کرتے ہوئے ایک درم ملا تو عورت عمر فاروق کے پوتے کو دیا تو عمر نے ڈانٹا کہ آپ کو اس درم کو مستحق میرا پوتا ملا تھا یہ تو ماں کا مال ہے حکومت کا مال ہے میرے پوتے کو آپ نے رشتی دیا کہ ہمارے یہ دادا خوش ہو جائے گا یہ دادا اس طرح کے حجیوں سے خوش ہونے والا نہیں ہے اس کو واپس کرو تو بات یہ ہے کہ امانت میں بن گئے تھے جب عمر مرنے لگے گا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا اور صرف بیت المال میں اس کے پاس کچھ ذخیرہ موجود ہے تو میں اپنی جان بچانے کے لیے اس میں سے کچھ سکہ لے لوں گا کہ عمر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 مدینہ میں رہنے کی اگر آپ اجازت نہ دیتے آپ کے سامنے ان لوگوں کا سچ اور ان کا جھوٹ واضح ہو جاتا الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر وہ لوگ جن کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے وہ آپ سے کبھی بھی اجازت نہ چاہتے کہ ہم نہیں جاتے ہیں جہاد پر ہمیں اجازت ہے وہ جہاد کرنے والے ہیں اپنے امبال خرچ کر کے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے اور اللہ جان کا پرہیزگار لوگ واليوم الاخر یستا شدہ آپ سے وہ لوگ اجازت چاہتے ہیں کہ ہم جہاد میں نہیں جا سکتے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل شک میں ہیں اور وہ اپنے شک کے اندر ہی سرگرداں رہیں گے بات ہو رہی تھی غزوہ تبوک سے متعلق کہ آپ نے اس میں یہ فرمایا تھا کہ کوئی بھی میری اجازت کے بغیر مدینہ میں نہیں رہ سکتا سارا چلو اس میں صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہزاروں کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبول کی طرف گئی تھی لیکن ان میں ایک جماعت نے اجازت دی کہ ہم نہیں جا سکتے ہیں ہمیں کوئی مشکلات ہیں گھروں میں ہیں یوں یہ ایک کثیر جماعت منافقین کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب اجازت لینے آتے تھے کہ ہمارے گھر میں یہ مجبوری ہے یہ معذوری ہے اجازت دیتے گئے دیتے گئے حتیٰ کہ اس جہادی سفر میں منافقین مدینہ میں سے کوئی بھی شریک نہیں ہوا حالانکہ اور جو غزلے ہوئی وہاں جا کر انہوں نے پریشانیاں بنائی الگ ہو گئے جیسے غزلہ میں ہو گئے دوسروں میں لیکن چلے جاتے تھے اندازہ لگاتے تھے کہ اس میں فتح یقینی ہے تو فائدہ ہو جائے گا اور دیکھتے تھے کہ فتح یقینی نہیں ہے تو وہ بہانہ بنا کے واپس ہو جاتے تھے لیکن جس قصبے میں انہیں پتہ تھا کہ سفر لمبا ہے اور پھر شامی رومیوں کے ساتھ بہت بڑی فوجوں کے ساتھ مقابلہ ہے تو فتح بھی یقینی نہیں ہے سفر بھی دور ہے تو نہیں گئے اور اجازت لیتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ اجازت دیتے رہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ وہی بھیجی کہ اے نبی آپ اگر یہ کام کرتے کہ یہ آپ سے اجازت دیتے اور آپ اجازت نہ دیتے پھر بہت واضح طور پر سچائی اور کس سامنے آ جانا تھا اللہ عام کا اللہ آپ کو معاف کرے یہ ایک محاورے کا جملہ ہوتا ہے نا جیسے بندہ کسی کے ساتھ بھی بات کرے تو شروع میں کرتا ہے اللہ آپ کو خیر دے اللہ آپ کو ہمت دے اللہ معاف کرے اصل بات یہ ہے یار باغ نے نبی باغ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا وہ عربی تکلم میں جو رواج ہے نا مکہ کا عربی تکلم اس لحاظ سے جو کی ہے کہ اللہ آپ کو معاف کرے وہ جو آپ سے منافقین جماعتوں کی شکل میں اجازت دیتے رہے کہ ہم غزل تبود میں نہیں جا سکتے ہیں لبہ جلد والا آپ نے ہم کو کیوں اجازت دی ہے اگر آپ اجازت نہ دیتے پھر بھی انہوں نے جانا نہیں تھا تو ان کی جو مناسبت ہے یا جھوٹ ہے یا سستی ہے یا آپ کو جان چڑھانے والی بات ہے وہ بالکل سامنے واضح ہو جانی تھی لیکن آپ نے اب اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کا اوزر ہے آپ نہ جاؤ اب وہ نہیں گئے تو اب ان کو آپ لوگ متحم نہیں کر سکتے کہ یہ جہاد پر نہیں گئے ہیں کیوں وہ سچے ہیں کہ انہوں نے آپ سے اجازت دی اور آپ نے ان کو اجازت دے دی جبکہ اجازت کی تمام درخواست ان کی جھوٹی تھی وہ تو اللہ جانتا ہے لیوا عظیم والا ہو آپ نے ان کو کیوں اجازت دے دی ہے نہ لطل صدق و تالا القاصی یہاں تک کہ آپ اگر اجازت نہ دیتے تو آپ کے سامنے وہ لوگ بھی آ جاتے جو سچے ہیں اور آپ جان لیتے جھوٹوں کی بولنے والوں کو بھی کہ آپ اجازت نہ دیتے پھر وہ جہاں کے لیے پھر بھی نہیں جانا تھا تو ہمیشہ کے لیے مدینہ میں رہتے تو سر جھکا کے رہتے نا رسوائی کی صورت میں رہتے اب یہ ہے کہ وہ ایک بظاہر لحاظ سے ہیں کہ جائے گئے ہے کہ وہ جہاد کے لیے نہیں اگلی عید میں یہ فرمایا کہ جو بھی ہے نبی آپ پر ایمان لانے والے اور وہ سچے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کوئی حکم ان کو ارشاد فرمائیں تو وہ جان چھڑانے والا کام نہیں کریں گے پہلے اس میں مال خرچ کرنا ہو پہلے اس میں جان خرچ کرنی ہو کہیں سفر کے لیے جانا ہو کچھ بھی کرنا ہو جہاد کرنا ہو کا ایمان سچا ہے اور آپ کے ساتھ ان کی محبت یقینی ہے پکی ہے تو وہ اجازت چاہتے ہیں اجازت وہی چاہتے رہے کہ جن کے اندر ایمانی کیفیت جو ہے وہ صحیح نہیں تھی وہ نہ کرتے لاجستا سن وزین یقین رب الاخر آپ سے اجازت نہ چاہتے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر ہیں اپنے اموال اور اپنے جانوں کے بارے میں جہاد کرنے کے سے روکنے کے سے متعلق کوئی بھی ایمان والا آپ سے اجازت نہ چاہتا وہ تیار ہوتا تھا کہ جب ہمارا نبی اس سفر میں جا رہے ہیں تو ہم بھی جائیں گے جو بھی ہوتا ہے کوئی بات نہیں اللہ علیم ممبر تقریب اللہ پرہیزگار لوگوں کو جانتا ہے یعنی وہ پرہیزگاری سے مراد ہے اتباع کہ جو بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں ایمان ان کو یقینی ہے اور ہر طرح کے جہاد میں وہ جان کے اعتبار سے جہاد ہو یا مال خرچ کے اعتبار سے جہاد ہو ان کا ایمان پکا ہے قرآن مجید نے ایمان سے متعلق جب بھی بات کی تو اکثر جگہوں میں یوں کہا ہے کہ اور یعنی ایمان تو اور بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر لانا ہوتا ہے لیکن قرآن اکثر ایمان کی جہاں بات اکثر جہاں ایمان کی بات کرتے ہیں تو جن کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے بس ان کی یہ بات ہے پوری تفصیلی بات نہیں ہوتی کہ جن کا اللہ پر آفرت پر فرشتوں پر نبیوں پر ایمان یہاں آپ دیکھیں پہلے پارے کے شروع میں ایمان والوں کا تعارف قرآن وزیر نے کرایا اور میں اللہ جین ید منون بلبئی وہ یقین و نسبہ اللہ ان سے لے لے ماں ان کی زمین کر دے وہ ہوں گے قرآن کو آپ کے اوپر نازر ہوا اس پر ان کا ایمان ہے اور آخرت پر ان کا ایمان ہے اکثر آخرت کا اللہ پر آخرت کا اللہ پر جو ایمان کا ذکر آتا ہے پوری بات جتنی ایمانیات ہیں اس میں فرشتے بھی داخل ہیں امبیات بھی داخل ہیں کتابیں بھی داخل ہیں میزان آخرت کا حساب داخل ہے تو پورا ذکر نہیں آتا کہیں کہیں پورا بھی ذکر ہے جب اس پورا کی آخری یاد آمن رسول میں پورا ذکر ہے علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کی مرکزی دو چیزیں ہیں توحید و رسالت کے ساتھ آخرت اور جب آخرت پر انسان کا یقین ہو جائے ایمان پکا ہو تو تمام نظام وہ اپنا درست کر دیتا ہے ایمان کے اعتبار سے بھی امال کے اعتبار سے بھی معاشرت کے اعتبار سے بھی سب صورت آخرت کا جو خوف ہے یہ پورا نظام زندگی نظام ہستی انسان کا درست کر دیتا ہے اور آخرت کا خوف جس کو جتنا کم ہوگا اتنا اس کا دنیا کا نظام بھی کمزور ہوگا عقیدے کے اعتبار سے بھی امال کے اعتبار سے بھی اور ذاتی ظلم معاشرت کے لحاظ سے بھی وہ اتنا کمزور ہوگا کہ اس کا آخرت کے اوپر اتنا ایمان نہیں جس کو یہ اللہ کے سامنے حاضری کا جتنا زیادہ ادراک جتنا زیادہ حضوری حاصل ہوگی کہ اللہ کے سامنے حاضری ہے اور اللہ کا حساب ہے جس کو قرآن بار بار نقل کرتا ہے کہ حاضری ہوگی نظام قائم ہوگا تو جب آخرت پر انسان کا کامل یقین ہو یہی خوف خدا اسی کو خوف خدا کہتے ہیں جب یہ انسان کو نصیب ہو جائے تو پھر کوئی ظاہر دنیا کے اعتبار سے اس کے لیے پولیس فوج کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کا سارا نظام صحیح ہو جاتا ہے اور یہی اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے شروع سے لے کر خلفاء راشدین کا دور آیا یا کا اور دور آیا علماء یا اس وقت کے بادشاہوں کا زور یہی رہا زور یہی رہا کہ لوگوں میں خوف خدا آئے اور بادشاہ اس وقت کے عملی نمونہ خود بن کے رہتے تھے خوف خدا ہونے کے لحاظ سے تو یہ بات ان کی اثر کرتی تھی عوام کے سامنے بھی جب بات ہوتی تھی اب تو بادشاہ اگر نماز کو بھی ترغیب دے دے نا تو اپنے مسلمان اس کو کہنے جائیں گے کہ یہ تو بدتمیز لگتا ہے یہ تو دہشت گرد ہے یہ طالبان سے بلا ہوا ہے اس کو نماز کی ترجیح کر رہا ہے اپنا مسلمان بادشاہ بھی اگر نماز کی ترجیح دے گے تو اس کو بھی خطرہ رہے گا کہ مجھے لوگ دوسری سائڈ میں لے جائیں گے اس حد تک حالات ہو گئے اللہ عالم کے سواب ایک امام کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگوں نے اس سے کوئی مسئلہ پوچھا تو بچے کے بارے میں کوئی اس طرح کی چیز تھی کہ فلانی چیز وہ کھاتا ہے اسے مزر پیشہ کی ہے بہت سارے نام لکھے ہیں کوئی میٹھا کھانے کے بارے میں بات تھی بعض نے لکھا ہے تو سمان صاحب نے کہا کہ کل آنا میں اس بچے کو سمجھاؤں گا بعد میں یہ قصہ نام ابوری پر ہم اللہ تعالیٰ سے مطابق لکھا ہے کہ کل آنا ہم اس کو بات سمجھائیں گے یہ صحیح ہو جائے گا ان شاء اللہ دوسرے دن آئے انہوں نے اس کو سمجھایا کہ یہ چیز نہ کھایا کرو اور ان شاء اللہ آپ کی صحت کے لیے یہ پرہیز ہے اور مفید ہوگی بعد میں کسی شکر سے پوچھا کہ حضرت یہی بات تو آپ کل بھی کر سکتے تھے ان کو دو دن میں نے سفر کرایا کل بھی آئے تھے یہی بات انہوں نے پوچھی تو اتنی بات آپ نے کہنی تھی کہ بھائی بچے یہ گوڑ یا میٹھا یا فلانی چیز نہ کھایا کرو آپ کی صحت کے لیے یہ ابا ہی کہہ دیتے آپ نے ڈبل ڈبل سفر کرایا تو امام صاحب نے بتایا کہ اصل بات یہ ہے کہ کل ہم نے خود میٹھا کھایا ہوا تھا تو اس کو میٹھے سے منع کرتا تو اثر نہیں ہونا تھا کہ خود عمل نہیں تھا آج خود اپنے اوپر بھی مجاہدہ کیا ہے کہ میٹھے کو ترک کر کے آئے ہیں کہ میٹھا نہیں کھانا ہے آج کسی کو ترلیف کرنی ہے اس کو منع کرنا ہے کہ میٹھا نہ کھاؤ تو پھر اس کے اوپر یہ اثر آئے گا تاثیر ہو گئی بات یہ ہے کہ میں بات کر رہا ہوں کہ ہر قرون کے زمانے سے لے کر بات تک اس وقت کے علماء یا اولیاء صلحاء وہ تو ماشاء اللہ ایک اس وقت کے زمانے کے اعتبار سے غوث اور کتب اور افغان کے درجے میں تھے لیکن اس زمانے کے بادشاہ بھی کوئی گلیز سے کم نہیں تھے کہ عوام کو جو ترجیح دیتے تھے وہ ساری ترجیح خوف خدا تھی میں پڑھ رہا تھا کہ جس وقت اٹھارہ سو ستانوے میں ایک جلدار سلیم سلطان عبد الحمید دو خلافت عثمانیہ والے کے لیے اچھی جب خلافت عثمانیہ تھی اور عجیب بات ہے یہ سلطان عبد الحمید دوم ہے جس وقت خلافت عثمانیہ ختم ہوئی اس وقت اس کی حکومت تھی اس سے پہلے ان کے باپ دادوں کی وغیرہ وغیرہ تھی تو اس پر یورپی دنیا نے اور کافروں نے یہ زور کیا کہ آپ فلسطین کا کچھ حصہ ہمیں دے دیں ہم اس میں فلسطین کے علاقے میں کہ اسرائیلی ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں جتنی مقروض ہے خلافت عثمانیہ اس وقت وہ بہت زیادہ اربوں لحاظ سے وہ مقروض تھی کہ وہ قرضہ اتاریں گے اور کتنے سو ملین ٹن سونا وہ آپ کو دیتے ہیں آپ تھوڑی سی جگہ ہمیں دے دیں ہم اس میں یہودیوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں مصر فلسطین کے علاقے میں سلیم عبد الحمید دون جو خلافت عثمانیہ کا بادشاہ تھا یہ آخری بادشاہ ہے اس نے ان کو جواب دیا ہے کہ پوری ہوئی زمین کا خلا زمین سے آسمان تک کا پورا خلا اگر مجھے سونے سے بھر کے دے دو تب بھی میں اسلامی خطے کی ایک ایک زمین نہیں میں ذرا سی مٹی بھی تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں تو میری تاریخ میں یہ بات دیکھی جائے گی کہ مسلمانوں کا بادشاہ ایسا تھا اور وہ یوں بکا دیکھا کہ ہم نے اس کو کوئی کچھ قرضہ اس کا معاف کیا اور کچھ سونا اس کو دیا ہے تو اس نے ہمیں بعد میں بے شک کوئی آباد کر دے اسے کچھ بھی ہو جائے میرے یا میرے خاندان کی تاریخ کے اوپر تو یہ بات نہیں آئے گا بہت بڑی دوستوں اب بات یہ ہے یہ بادشاہ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت کے بادشاہ بھی ولی سے کم نہیں تھے وہ خدا تھا اس بادشاہ کا تعلق اس وقت کے ایک بڑے اللہ والے خاندان کے ساتھ اس بادشاہ کا کا تعلق ایک شاذری بزرگ گزرے ہم بتائیں گے شاذری کون سا قصہ ہے ایک عجیب و غریب بات ہے ہمارا وقت ختم ہے انشاءاللہ شاء بتائیں گے تو ان کو خط لکھا کہ میں مجھے یہ مجبور کیا جا رہا ہے میرے خلاف بغاوت ہو رہی ہے میں ہر چیز اپنی زندگی میں اور اپنی خلافت کے دورانیہ میں اسرائیلیوں کو اجازت نہیں دوں گا خلافت عثمانیہ کے خطے میں مجھے بہت زیادہ یوں آفر کی گئی اتنے دان ہزار سونا دیں گے یوں وغیرہ وغیرہ بہرحال اس کے ایک آواز اٹھی وغیرہ اس کو استعفے پر مجبور کیا گیا اور پھر اس کے بعد بدبختی کا یہ سراج یہ بدبختی کا سراج پھر مستفیٰ کمال عطا ترک نے اپنے اوپر لیا اور اسرائیل کو وہاں آباد کرنے کے لیے اور ایسا بدبخت تھا کہ اس کو تو ہزاروں تن سونا دے رہے تھے تب بھی اس نے قبول کی نہیں کیا اور اس نے مفت میں ان کے تھاپڑے میں آ کے کیوں مستفا کمال پاشا کہ بہت سارے جنگ لوگ یہ بھی کہنے لگے لیڈر آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارا آئیڈیل ہے مصطفیٰ کمال پاشا ادا کوئی آئیڈیل نہیں ہمارا آئیڈیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہے مصطفیٰ کمال پاشا ادا ترک کی ماں یہودی تھی اور اور اس اس اس کا کا باپ جو ہے ہے وہ ایک ایک قسم میں رہنے والا قبائلی تھا تھا جسے کوئی پتہ نہیں مذہب کیا چیز ہوتی طریقے سے کو پالا گیا جس کے بعد اس اس کی حکومت آئی اور پھر نے باقی بات کل کریں گے اللہ فقيل اقعدوا مع القائدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوزعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتن لي ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين صدق الله العظیم ولو اراد الخروج اگر یہ منافقین نکلنے کا ارادہ کرتے تو لعبدو لہو عدہ تو کچھ تیاری بھی کرتے سفر کے لیے لیکن اللہ نے ناپسند کیا ان کا جانا بس ان کو ادھر ہی بٹھائے رکھا اور کہا گیا کہ بس بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جائے اے نبی اگر یہ آپ کے ساتھ نکل جاتے جہاد کے لیے اللہ تمہارے اندر اضافہ نہ کر دے مگر بستی کا تمہارے درمیان یہ گھوڑے دوڑاتے اور فتنا تلاش کرتے وفی تم سب رہا ہو تمہارے درمیان یہ آ کے جاسوسی کرتے اور اللہ ظالموں کو پسند جاننے والا ہے اللہ فتنا تمن دن کم لو کس سے پہلے بھی یہ فتنا تلاش کر چکے ہیں برپا کر چکے ہیں وہ کل اور آپ کے سامنے ان کے امور ہوئے اور ان میں الٹے پلٹے جا الحق وظہر امر اللہ یہاں تک کہ حق بات آ گئی اللہ کا معاملہ یعنی اللہ کا فیصلہ غالب ہوتے رہا اور یہ ناپسند کرتے رہے بات ہو رہی تھی ابھی یہ بات اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ یہ فرما رہے تھے کہ آپ نے ان کو اجازت نہیں دینی تھی جو منافقین آپ سے اجازت دے رہے تھے تو آپ اجازت نہ بھی دیتے تاکہ انہوں نے جانا نہیں تھا لیکن آپ کے سامنے سچے اور جھوٹے یہ ظاہر ہو جاتے آپ کے علم میں بات آ جاتی جو منافقین ہیں وہ تو بہانے تلاش کر کے آپ کے سامنے عذر بنا کے نہ جانے کے پروگرام بنا رہے تھے اور جو ایمان والے ہیں وہ تو جہاد میں اتنا شوق رکھتے ہیں کہ کسی وجہ سے ایمان والے جہاد میں نہ جا سکیں تو پریشان ہو جاتے ہیں جس کو قرآن مجید نے دوسرے مقام سے فرمایا کہ جو نہ تفریح و اللہ کہ وہ بیچارے آنکھیں بھر جاتی ہیں آنسو سے کہ ہم بیمار کیوں تھے کہ جہاد سے رہ گئے ہیں یا فلانا عذر سامنے آ گیا جہاد سے رہ گئے ہیں پریشان ہوتے ہیں بیمار والے جہاد میں نہ جا کر پریشان ہوتے ہیں کیوں ہم پیچھے رہ گئے غزل میں بڑھ بڑھ کر صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ جو جہاد کے لیے آگے آ رہے تھے ان میں سے بعض ایسے تھے جو اتفاق سے غزل بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے تو بدر کے شریکوں کے بارے میں جو فضیلت نازل ہوئی تو جو نہ جا سکے وہ پھر غزل عہد میں بڑھ بڑھ کے آگے آتے تھے کہ تاکہ یہ فضیلت جہاد میں شرکت کی ہمیں بھی نصیب ہو جائے تو جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو شوق رکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے رسول کے لازم میں جہاد کے لیے چلیں گے اور جو مناسب ہوتے ہیں وہ جو آدمی شرکت کے بارے میں ڈرتے ہیں میرے اندر ایمان نہیں ہے تو کل کے بارے میں یہ بات تھی کہ ایمان والے جانے کو پسند کرتے ہیں اور جو مناسب ہیں ان کے دماغوں میں تردد ہوتا ہے کہ وہ تردد ہوتا ہے کہ جائیں گے تو پریشانی ہو جائے گی فلاں کام ہو جائے گا اس طریقے سے ہوں گے اس طرح ہوں گے بس شو بناتے ہیں آج کے سبق میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ان کا ان کا نہ نکلنا ہی ہمارے لیے ٹھیک تھا ورنہ کوئی بھی بزدل آگے پیچھے کہیں جہاد کے ساتھ بار پھر رہے ہوں گے ادھر پیچھے کی طرف جہاد میں مجاہدین کے ساتھ کوئی منافق اگر چلا جائے تو اس سے خطرہ ہوتا ہے منافقین کا قرآن مجید نے اس میں دو تین خطرے بتائے ایک خطرہ تو یہ ہے کہ ایک خطرہ تو یہ ہے کہ ایک خطرہ تو یہ ہے کہ جب بزدل ثابت قدمی کے ساتھ لڑنا چاہیں وہ بزدل بندہ ان ثابت قدموں کے لیے بھی خطرے کا سبب بن جاتا ہے جیسے ایک بندہ بہادر ہو تو بہت سارے سوئے ہوئوں کو بھی جگا دیتا ہے برنگیختہ کر لیتا ہے ایک کی بہادری کا اثر سب پر آ جاتا ہے اور ایسے ہوا ہر دور میں اسی طرح کوئی اگر بزدل مجاہدین کے ساتھ شریک ہو جائے تو اس کے وہ آئے بات کرے گا نہ آتے تو اچھا ہوتا یہاں تو یہ پریشانی ہے ہمیں ساتھ لایا ہے تو کھانا بھی نہیں دیتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے فلان ہوتا ہے بارہ لمبی بات ہے جب ستام میں ریاض کے اوپر بم مارے تھے وہ میزائل مارے تھے تو یہاں سے پہنچ گئی تھی تو وہ بالکل عجیب صحرا ہے سعودی علاقہ تو وہاں سارا بوتلوں میں پانی آتا تھا تو وہ سارا منر واپر تھا جس کو جہاں نہانا بھی ہو تو یہی نہانا ہے تو یہی پانی پینا ہے تو یہی سب کچھ ہے فوجی پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی ہے ہمیں یہاں بارڈر کے اوپر لڑائی کے لیے بلاتے ہیں تو پانی بھی نہیں دے سکتے ہیں نہانے کا ہماری تو عادت ہے ہر روز نہانے کی بات یہ اس تک پہنچی اور وہ ناراض ہوا کہ دیکھو بھائی یہاں منرل واٹر ہے جب نہانے کی ضرورت ہے بے شک نہ ہو لیکن یوں پانا دینے کی اور اس طریقے سے بات ہمارے لیے پانی دینا کیا مشکل ہے ہم تو آپ کو اس پانی کے بدلے میں کہیں زیادہ وہ دے رہے ہیں تو میں نے ان کے رسالے میں یہ بات پڑھی جو فات کا ذاتی رسالہ تھا کہ میرا یہ ارادہ تھا کہ پاکستان پر جتنا قرضہ ہے اس مصیبت کے بعد میں سارا قرضہ اتار دوں گا لیکن پاکستانی فوج نے ہمارے ساتھ یہ وفا کی کہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہے ہمیں بلاتے ہیں تو پھر پانی بعض ایسے بھی ہوتے ہیں مجاہدین مجاہدین میں پہنچ تو گئے لیکن اب کہتے کیا ہیں کہ ہمیں لایا کیوں ہے پھر کھانا ہی نہیں دیتے ہیں ان کے پاس تو خیمے ہی نہیں ہے رہائش ہی نہیں ہے اور یہ جہاد کے لیے ساتھ اب ایسے بندے جب جہادی مارکے میں باتیں کرنے لگ جائیں تو وہ دوسروں کو بھی بزدل بنا دیتے ہیں جس کو یہاں قرآن مجید نے کہا لو اراد الخروج نہ اللہ اللہ کو پسند نہیں تھا ان کا تمہارے ساتھ جانا مال قائدین یہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ ہی رہے ہیں بیٹھنے والے براد عورتیں ہیں بچے ہیں معذور ہیں بوڑھے ہیں ان کے لیے جہاد نہیں ہوتا تو یہ بھی بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہیں نہ جائیں ان کا نہ جانا بہتر ہے آگے فرمایا کہ لو فیکم ما زادوکم اللہ خبالا اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے بزدلی کا سبب بنتے خِلَالَكُمْ الْفِتْنَةِ تمہارے درمیان فتن فساد کے گھوڑے دوڑاتے اوزو خلالہ تمہارے درمیان یہ دوڑاتے گھوڑے اور اس میں ایسی باتیں پھیلاتے جس سے ٹینشن کا سبب بنتے مجاہدین آپ تک بات جاتی تو اسی طریقے سے وہ پھر بندہ بعض دفعہ پریشان ہو جاتا ہے آپ کہاں رہتے ہو کاری صاحب اسپیکر لگا کر کیوں ڈھونڈ کے آپ کو اسپیکر کا نظام خراب ہے آپ کو نیچے آواز نہیں آتا اگر یہ تمہارے پاس آتے تو دلی کا سبق کرتے ایسے گندے نہیں جائیں گے ہاتھ میں تو بہتر ہے اپگو نقم الفتما اور درمیان میں ایسی باتیں کر کے مصیبت بناتے تو پھر بات جاسوسی کرتے رہتے کہ یہ اس طرح بھی ہوا تھا فلانا بھی ہوا تھا مسلمانوں کے پاس یہ چیز بھی ہے یہ چیز بھی ہے اللہ علیہ فتما تھا لطا لگو یہ بھی کئی طرف گندے کر سکے غزو ہے وہ میں جا کے واپس آ گئے کسی غزبے میں جا کے تومتیں لگانے لگ گئے کہیں یہ بات چلا کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو ہمیں تو کچھ نہیں ملا فلان ہوا یوں ہوا تو یہ ایک اذیت کا سبب بنتے ہیں بس اس طریقے سے پہلے بھی کر چکے ہیں حتجا بہت ہو جب بھی مسلمانوں کو غلط نصیب ہو ہوتا یہ باوجود ظاہری اعتبار سے مسلمانوں کے ساتھ شریف ہو کر بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی ہے مسلمانوں کو غلبہ کیوں ہو گیا کیونکہ اندر سے تو مسلمان نہیں ہیں یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہوتے ہیں یہی تمنا اور آرزو ہے ہمارے ساتھ معاملہ اجازت کے کیجیے ہم نہیں جاتے ہیں بعد میں لکھے کہ یہ مناسب تھا اس کے بارے میں یہ ناصر ہوئی نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کہنے لگا کہ حضرت یہ رومی لوگ اور شامی کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں تو میں غزوہ تبوک کے لیے اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بد نظری ہو جائے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے تو اس سے بچنے کے لیے دیکھیں نا اندازہ یہ کیا حق پوری دبیال باطل بھائی آپ نے جہاد کرنا ہے تو اگر ان لڑکیوں کو دیکھنا ہے تو میں اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں آپ نے کہا ٹھیک ہے نہ جاؤ وہ تو قرآن نے کی اللہ کی سب ہو جن کی نیتیں یہ ہیں اللہ ان کو فتنے میں مبتلا کرے گا ناراض ہوگا کر اس طرح کی باتیں کرتے ہو تم ایسے منافع جو ایمان نہیں رہے اور آئے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذیت کا سبب بنتے ہیں ان کے لیے جہنم احاطہ ہاں کی ہوئی ہے ان کے لیے فیصلہ جہنم گئی ہے یہ مسئلہ اس دن بتا چکا ہوں بسل تبوک کے بعد ان منافقین کے ساروں کے نام پھر بتا دیے گئے تھے اور اس کے بعد تو پھر مسلمانوں کے اجتماع میں یہ شریک نہیں رہے لیکن اتفاق سے کہ اس کے بعد تو پھر سال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا دنیا میں رہنے کا وہ ایک ہی سال تھا اور آپ نے نشاندہی کر کر کے ان کو اپنی مسجدوں سے بھی دور کیا انہوں نے پروگرام بھی بنایا تھا ایک مسجد بنا کر کہ اللہ کا اختلاف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرانا ہے جس کو مسجد قرار قرآن مجید نے کہا اور وہ مسجد ابھی بھی اطراف مدینہ میں عجیب کھنڈرات کا سبب بنی ہوئی ہے وہاں میں نے دیکھا تو وہ جو دبوریاں اور اس طریقے سے کی چیزوں کے بہت زیادہ اندر اور جیسے بندہ جاتا ہے نا مسجد میں آپ ماشاء اللہ ادھر داخل ہوتے ہیں ایک خاص قسم کا نور مسجد میں داخل ہونے سے سکون محسوس ہوتا ہے جس مسجد کی جتنی زیادہ عبادت ہوتی ہے جتنا اخلاص کے ساتھ جس میں پیسہ لگایا گیا ہو اس مسجد میں داخل ہونے سے اتنا ہی سکون اور ایمانی راحت نصیب ہوتی ہے جیسے اس مسجد کے گیٹ کو کھولا اور زائرین جو دکھا رہے تھے تو کتنی نبوست محسوس ہوئی کہ ہم کیسے کسی عذاب والی جگہ میں پہنچ چکے ہیں وہ مسجد ذرا کبولیوں مبوریوں کا سارا مرکز بنا ہوا ہے ان لوگوں نے مسجد بنائی منافقین نے اور کیا طریقہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو افتتاح کے لیے نماز پڑھانے کے لیے آپ کو بلوائیں گے اور بتا دیں آپ نے کہا ٹھیک ہے تو اچھی بات ہے مسجد بنائی ہے ظاہر آپ کو نہیں معلوم کہ ایک ہونے والا ہے تو وہی حاضر ہو گئی کہ اے نبی یہ آپ کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے یہ مسجد بنائی ہے کہ آپ وہاں جا کر افتتاح کریں گے آپ کے ان کے محلے میں پہنچ چکے ہوں گے سارے ظاہری اسباب کے لحاظ سے وہ پہلے تیار کر چکے ہیں لہٰذا اس مسجد میں آپ نے نہیں جانا یہ مسجد اقرار ہے یہ منافقین نے بنائی وہ علامت کے طور پر پہلے خلافت عثمانی نے رکھا اب تک ہے اللہ علیہ السلام اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تصدق حسنة تصبهم وإن تصدق مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ صدق اللہ العظیم اگر اے نبی آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو یہ بھلائی ان کو پریشان کرتی ہے منافقین کو وَإِن تُصِدْكَ مُصِيبًا اور اگر آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں قَدَ خَذْنَا أَمَرَنَا مِنْ قَبْلِ تاکہ ہم تو اس سے پہلے بھی اس طرح کہہ چکے تھے کہ یوں نہ کرو اس طرح پریشانی آتی ہے اور وہ واپس ہو جاتے ہیں خوش ہو کر کہ اچھا ہوا مسلمانوں کے اوپر پریشانی آئی ہے بات کر رہے تھے کہ تبوک کے موقع پر منافقین نے مختلف عذر پیش کر کے معذرت لے لی اجازت دے دی کہ ہم نہیں جا سکتے پر آدمی دے دی جائے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم وہاں نہیں جا سکتے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اس طرح کی باتیں کرتے رہے اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی ان کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اگر کوئی خوشی کی خبر مل جائے کوئی فتح نصیب ہو جائے مال غنیمت آ جائے یا جنگ نہ ہو جنگ نہ ہونا بھی کوئی خوشی کی بات ہے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا مسلمانوں کو پریشانی ہونی چاہیے تھی جبکہ یہ ہوتے مسلمانوں کے ساتھ ہی یہ بزا ہے لیکن اندر سے تو مسلمان نہیں ہے نا چاہتے تو یہ دیکھیں گے لیکن بہت تکلیف ہو جو کل قرآن نے بتایا کہ ان کے تین پروگرام ہوتے ہیں پہلا تو یہ کہ اگر آ جائیں تو وہ دلی کا سبب بنتے ہیں دوسرا یہ آ جائیں تو اندر کچھ کچھ کر کے لوگوں کو خراب کرتے ہیں تیسرا یہ جاسوسی کرتے ہیں کہ کیا کیا کچھ ان کے پاس ہے کے اگر ان کو اطلاع دے دی جائے تو اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر خوش ہو جاتے ہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا سب سے بڑی پریشانی کی بات ان کے لیے یہ تھی کہ جب آپ مدینہ میں آئے تو آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کا غلبہ ہوتا گیا یہی ان کے لیے رسوائی کا سبب بنتا گیا مسلمان غالب ہوتے جا رہے ہیں پھر فتح مکہ ہو گیا تو اور ان کے لیے پریشانی بن پھر جب کچھ بس نہ چل سکا تو پھر اور بہت چلنے شروع کر دیے یہ بھلائی کی خبر جب پہنچتی ہے تو یہ پریشان ہوتے ہیں اور تو صرف کا مصیبت اور اگر آپ کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو منافقین کہتے ہیں ہم نے تو اس سے پہلے اسی طرح کی بات کی تھی کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے مثلاً آپ نے جب ساتھیوں سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے مدینہ میں رہ کے دفاع کریں یا باہر نکلیں دشمن کے مقابلے میں چلیں تو بادشاہ ساتھیوں جی نے کہا کہ باہر نکلتے ہیں آپ کی رائے مدینہ کے اندر کی رہنے کی تھی تو وہ یہاں آ جائیں تو دیکھ لیں گے جن ساتھیوں کی رائے باہر نکلنے کی تھی وہ ساتھی تھے زیادہ اصرار کرنے والے جو غزل بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے تو انہیں جہاد میں شرکت کا بہت شوق تھا کہ ہم معروم ہو چکے ہیں اس لیے وہ چاہتے تھے باہر نکلتے ہیں پھر آپ تھوڑے سے اس میں مطلب ہے کہ سوچنے بھی رہے ہیں کہ ساتھی بہت اصلاح کر رہے ہیں بعد میں پھر ساتھیوں نے کہا بھی آپس میں مل کے گزرت سے آپ کی رائے ہے کوئی بات نہیں لیکن آپ نے سنایا کہ آپ ارادہ کر لیے اس میں عبداللہ بن صبئی ان تمام منافقین کی جو جماعت ہے جن کا یہ سربار تھا اس کی رائے یہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہتے ہیں لیکن باہر آج جب فیصلہ ہو گیا کہ باہر نکلتے ہیں تو یہ قریب پہنچ کے احمد کے اس علاقے کے قریب وہ باہر کے پہنچ کے واپس ہو گئے کہ ہماری بات تو مانی گئی نہیں ہے نہیں مانی گئی ہم نہیں ساتھ جاتے ہیں ہم نے کہا تھا مدینہ رہ کے اب وہاں پہنچ کر مطلب یہ ہے رسوائی سبب بات کرنا کہ جہاد میں بندہ شریک ہو جائے اور پھر بزدلی دکھا کے واپس آ جائے تو دوسرے ساتھیوں کی بھی بزدلی کا سبب بنتا ہے یہاں پر اسی جگہ پہ یہ جو راستہ ہے وہ پہاڑ کی طرف جاتا ہے بادی حقیق سے جو تو وہاں پہ ایک مسجد ہے مسجد استراحت وہ مسجد ہے جہاں آپ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے اپنے چچا کے مزار پر دعا کرنے کے لیے قبر پر دعا کرنے کے لیے منظر رضی اللہ تعالیٰ کے تو راستے میں ایک جگہ پہ آرام کرتے تھے عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ مسجد بنائی تھی اسی کے ساتھ ایک اور ویسے ہی کھنڈر بطور علامت یہ ہے تو اس جگہ کا یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پر اس عبداللہ ابن ابئی ابن سلول منافق نے اپنے ساتھیوں کو اوہد والے غصبے سے ہٹا کے ادھر جمع کر دیا تھا کہ ہم نہیں لڑائی کریں گے کیونکہ کے سامنے دیکھ لیا تھا کہ